ہوا کہ اللہ نے وہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا حقیقت میں بات یہ ہے بھائی کہ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے انسان کو جب کوئی بیماری لگتی ہے تو اس بیماری کے اندر انسان دو کام کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ ٹیبلٹ لکھ دیتا ہوں آپ کو یہ دوا کھانی ہے آپ کو یہ دوا لینی ہے تو ایک کام تو انسان یہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس سے دوا لیتا ہے یعنی علاج کراتا ہے بیماری جو ہوئی ہے اس کا ایک کام یہ کرتا ہے علاج کراتا ہے اور ساتھ میں دوسرا کام انسان یہ کرتا ہے ڈاکٹر یوں کہتا ہے کہ دیکھو آپ کو یہ ہے وہ بیماری ہے آپ ان چیزوں سے پرہیز کرنا جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جیسے سردی ہوئی ہے زکام جس کو کہتے ہیں مجھے زکام ہوا ہے اب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا کہ مجھے سردی ہوئی ہے زکام ہوا ہے تو ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کر مجھے دے گا دوا لکھ کر دے گا اور ساتھ میں ڈاکٹر یہ بھی بتائے گا کہ آپ ٹھنڈی چیزوں سے بچنا ٹھنڈا پانی مت پینا ٹھنڈی چیزوں سے بچنا کہ یہ زکام کے لیے مفید نہیں ہے تو ایک کام تو ڈاکٹر نے علاج بتایا کہ یہ دوا لینا یہ علاج ہوا اور ایک کام ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ایک آسان مثال ہے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے تو ایک کام ڈاکٹر علاج کرتا ہے ایک ساتھ میں پرہیز کر کہ آپ ان چیزوں سے رکنا یہ کرنا اور ان سے رکنا یہ تو اب بھائی ہماری ظاہری بیماری تھی اس میں یہ حال ہوا اب ہمارا باطن بھی بیمار ہے ہمارا اندر بھی بیمار ہے ہمارے اندر کیا بیماری ہے کہ ہمارے اندر حسد موجود ہمارے اندر لوگوں کی قیمت کرنا موجود ہم لوگوں کا اچھا نہیں دیکھ سکتے یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہمارے اندر بد نظری موجود ہمارے اندر حسد موجود تو یہ دل کی بیماریاں ہیں کوئی ان سے انکار نہیں کر سکتا کوئی ایسا پاک صاف نہیں ہے جس کے دل کے اندر کوئی بیماری نہ ہو ہر ایک کا دل بیمار ہے آج تو فرمایا کہ جیسے ظاہر بیمار ہوا تو ہم نے دو کام کیے ایک تو علاج کروایا ایک پرہیز کی اب ہمارا اندر بھی بیمار ہے ہمارا دل بھی بیمار ہو گیا ہے تو ہمیں اس کے لیے بتایا ایک ہے علاج اور ایک ہے اس کے پرہیز جب ظاہر بیمار تھا زکام ہوا تھا دوا بھی دی تھی پرہیز بھی بتائی تھی اندر بیمار ہے تو اندر بھی دوا بھی ہے اور پرہیز بھی ہے اب جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کی دوا کیا قرآن کیا اس کے لیے نماز عطا فرمائی حج عطا فرمائے کہ بھائی ہے تمہارے اندر حج کرو اللہ کا بھوکھلا کو دور کرے گا اور تمہارے اندر بیماری آئے قرآن کیا کہہ رہا ہے ان سلاد تنہا انل فاشائی المن کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی یہ علاج ہوا اور پرہیز کیا ہے تو پرہیز کا نام روزہ ہے دیکھو روزے میں نماز میں تو کیا ہے کرنا پڑتا ہے کچھ حج میں جانا پڑتا ہے روزے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے روزہ کسی چیز کو چھوڑنے کا نام ہے اور جس کو پرہیز کہتے ہیں تو بھائی روزہ کس کا نام ہے جیسے باطلی بیماری کے اندر ظاہر میں ہم نے کیا تھا کہ علاج بھی کیا تھا پرہیز بھی کی تھی تو اسی طرح روزے کے اندر یہ پرہیز کرائی جا رہی ہے تو بھائی علاج تو ہے نماز حج ان کے ذریعے ہو جائے گا لیکن تمہیں پرہیز کرنی ہے اور پرہیز کے لیے جس کا نام ہے روزہ روزے کے اندر پرہیز کس سے کرائی گئی حلال چیزوں کو چھڑوایا کہ بھائی صبح جب صبح صادق ہو جائے وہاں سے لے کر جب سورج غروب ہو اس کے درمیان میں حلال چیزوں کو چھوڑ دو چھوڑنے کو پرہیز کہتے ہیں تو روزہ پرہیز کا نام ہے یہ ہے روزے کا فلسفہ اور یہ ہے روزے کی حکمت کہ روزے کے اندر کچھ چیزوں سے پرہیز کروائی گئی لیکن افسوس ہم پر ہے بھائی کہ ہم روزے کے اندر حلال کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں حلال کا کھانا حلال ہے بھائی سورج ڈوب جائے اس کے بعد کھاتے رہو جتنا کھانا ہے پوری رات کھاتے رہو کون روکتا ہے تمہاری جتنی طاقت کھاؤ ہے کہ نہیں اور پینا ہے جتنا چاہے افطار کے بعد پیتے رہو لیکن اللہ کا حکم ہوا اور ہم نے صبح سے لے کر شام تک حلال کاموں کو چھوڑ دیا لیکن افسوس ہم پر یہ ہے کہ ہم حرام کاموں کو جو پہلے بھی حرام تھے روزے میں اور زیادہ حرام ہو گئے لیکن اس کو ہم نہیں چھوڑ رہے اس کو میں آگے ذکر کرنے والا ہوں تو بھائی روزہ نام ہے پرہیز کا خلاصہ یہ ہوا اب بھائی یہ رمضان اور یہ روزہ اتنا اہم ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دوسرے مہینوں کے نام تو اللہ نے یعنی عربوں نے رکھے کہ بھائی ذی قادہ ذی الحجہ رجب شابان یہ نام تو عربوں نے رکھے ہوئے ہیں لیکن رمضان اتنا مہینہ اور اتنا مکرم برکت والا مہینہ کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کر دیا شہر رمضان اللدی ان ضلع کے قرآن کہ رمضان کا مہینہ شہر رمضان اللدی تو پتہ چلا کہ رمضان اتنا اہم مہینہ ہے کہ اس کا نام اللہ نے خود رکھا اور رمضان بھائی رمضان ڈکشنری کے اندر اس کا معنی ہی ایسا ہے کہ جس کے ذریعے اس کی برکت ہمیں پتہ چلتی ہے عربی ڈکشنری کے اندر عربی گرامر عربی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر رمضان کا معنی ہے جلا دینا رمضان کا معنی ڈکشنری لغت کے اندر کہتے ہیں جلا دینے کو رمضان کہتے ہیں جلا دینے کو اور اس کا معنی علماء نے عجیب بیان فرمایا کہ رمضان کا معنی ڈکشنری میں تو ہے کیا جلا دینا لیکن رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور صرف پہلا ہی روزہ بھی تو اس نے رکھا تو کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے اس ایک گناہ رکھنے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے میں پچھلے پورے سال کے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں تو گویا کہ رمضان پورے گناہوں کو جلا دیتا ہے مٹا دیتا ہے ہمارے نامہ امان سے تو رمضان کا تو نام ہی ایسا اہمیت والا اور ایسا برکت والا ہم رمضان رمضان گزراتی میں بولتے اصل نام ہے رمضان عربی کا لفظ ہے اور قرآن کریم کا لفظ ہے ہمیں اس کو صحیح بولنا بھی چاہیے تو کہا کہ رمضان کا معنی یہ ہے کہ گناہ کو جلا دینا سوچو کتنا برکت والا مہینہ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جب شابان کی آخری تاریخیں ہوتی رمضان سے ایک دو دن پہلے کا جب وقت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے اور بیان فرماتے نصیحت فرما دے کہ میرے صحابہ مبارک مہینہ آنے والا ہے کوئی گھڑی تم غافل میں غفلت میں مت گزارنا ایسا مبارک مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی رمضان کی کتنی اہمیت تھی حدیث پاک میں ہر حدیث کی کتاب کے اندر رمضان کے فضائل موجود ہے جو وقت موقع نہیں ہے کہ جس کو دہرائے اور فضائل رمضان حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم روزانہ اثر کے بعد تعلیم میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ کتنے کتنے فضائل نقل کیے گئے وہ بھی کچھ ہے اس میں سے یعنی کوئی دو پسند بھی ذکر نہیں ہو گئے اور حدیث کی ہر کتاب میں بے شمار فضائل رمضان کے اور روزے کے آئے ہیں ایک دو مثال دو بخاری شریف کی روایتوں سے حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میں نے خود میں پڑھی فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب السما آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں غلقت ابواب الجہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سول سیرت شیاطین شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے دوسری جگہ پر فرمایا من قام رمضان صام رمضان ایمان و احتساب ما تقدم من بھی جو رمضان کے اندر ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر روزہ رکھے گا اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساب الحما ما تقدم من زمبی جو رمضان کے اندر قیام کرے گا تراوی پڑے گا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا آگے فرمایا کہ جو ستائیس یعنی شب قدر کے اندر جو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا کتنے کتنے فضائل ہے بھائی تو ایسا مبارک مہینہ حدیث میں تو یوں فرمایا کہ لمبی روایت کا خلاصہ کہ ہر نیک عمل کا بدلہ میرے فرشتوں کے ذریعے میں دلاتا ہوں ثواب تو اللہ ہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا لیکن کہا کہ میں دوسرے تمام عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہوں اور کتنا دیتا ہوں فرمایا کہ ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے کہ ایک کھجور کتنی معمولی چیز ہے اور ہر ایک آدمی کر سکتا ہے کہا کہ ایک کھجور اگر سچی نیت کے ساتھ کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا تو کہا کہ قیامت کے دن میں اہد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب دوں گا ایک کھجور کا تو کہا کہ عمل کے بعد بدلہ کون دیتا ہے اللہ کسی کسی عمل کا سات سو گنا کسی کا کتنا گنا وہ اللہ رب العزت اخلاص کے موافق دیتا ہے لیکن فرمایا اصو ملی و اجزبی روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا بتاؤ یعنی اللہ کی ذات حالانکہ ہر چیز کا بدلہ اللہ ہی دیتے ہیں لیکن یہاں خاص طور پر الگ کر دیا الگ کرنے والی ذات اللہ کی ہے جو جس کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان ایک ساتھ کھڑے ہو جائے اور اپنی ضرورتوں کو مانگے تو اللہ جس نے جتنا مانگا ہے اس سے دس گنا بھی زیادہ دے دے تو اللہ کے خزانے میں جیسے سوئی کو سمندر میں ڈالتے ہیں تو سوئی میں جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں ہونے والی نہیں ہے وہ ذات کہہ رہی ہے کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کا بدلا دوں گا بھائی دنیا کے اندر کوئی کلیکٹر یا کوئی سی ایم یا پی ایم ہمیں کوئی ایوارڈ دے دے سرٹیفکیٹ دے دے تو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بھائی مجھے اس نے یہ ایوارڈ دیا ہے کہ نہیں یہاں تو اللہ خود ایوارڈ دینے آ رہا ہے کہ میرے بندے تو روزہ رکھ روزہ میرے لیے میں خود اس کا بدلہ تجھے دوں گا تو تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے تو یہ تو دو چار مثالیں آپ نے دی بھائی حد سے حقیقت اب تو ایسا مبارک مہینہ ہم سے گزر رہا ہے اور کس کا ایک عرصہ قریب قریب ختم ہونے آیا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس عرصے کے اندر ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا گوایا کیا ہر سال کی طرح ایک رمضان آیا ایک چلا گیا ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں کوئی تبدیلی نہیں حدیث میں فرمایا بھائی کہیں تو ایسا نہ ہو اگر ایسے ہی رہی زندگی جو پہلے تھی اور بعد میں بھی ویسی تو حدیث میں فرمایا سن لو آپ نے فضائل رمضان میں روایت سنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے ایک مرتبہ آپ نے چڑھتے چڑھتے تین مرتبہ آمین کہا صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول آج نئی بات دیکھی کہ کیا کہ آپ نے تین مرتبہ آمین کہا تو کہا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے تین بدوائے دی ذرا توجہ رکھنا اس پر بدوا کون دے رہا ہے جبریل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کون ہے فرشتوں کے سردار ہے امام الملائکہ ہے چلو پہلے تو یہ ان کا مقام اتنا بڑا اور وہ آدمی بدوا دے رہے ہیں سوچو اب آگے کہا کہ جو جبرائیل نے تین بدوائے دی میں نے ان تین بدوا پر آمین کہا آمین کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کون ہے امام الانبیاء افضل البشر تمام یعنی مخلوقات میں سب سے افضل ہے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمین کہہ رہے ہیں جس دعا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دے اس میں کوئی شک کر سکتا ہے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا بھائی اب سوچو جبریل بدوا دے رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں تو وہ تین بدوا کتنی خطرناک ہوگی اور در منسون نے تو یوں رواج نقل کی کہ جبریل اسلام نے سامنے سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تین بدوا دینے والا ہوں آپ ان بدوا پر آمین کہنا اور زیادہ سخت ہو گئی بدوا اس میں سے ایک بدوا یہ دی کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے ایسا آدمی ہلاک ہو جائے کتنی خطرناک بدوا بھائی حدیث میں اتنا ڈرایا گیا ماں باپ کی بدعا سے امام غزالی نے تو یوں لکھا ہے کہ ماں باپ کی بدعا یعنی زبان سے دینا بھی ضروری نہیں ہے صرف ان کے دل کا دکھنا ہی انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے اور بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی عذاب اور جن کی وبا تو قبر میں اور بعد میں ہونے ہی والی ہے لیکن چند گنا ایسے ہیں جن کا کیش مرنے سے پہلا اس کا وبا جب تک انسان چکھے گا نہیں وہاں تک اس کی موت آئے گی نہیں ان میں سے ایک گنا گنوایا ہے ماں باپ کی دعا ماں باپ بھائی جی تو یہ تو جب جن کا سایہ اڑ جائے گا تب پتا چلے گا کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت تھے جن کے ماں باپ چلے گئے ان سے پوچھو اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے ماں باپ آج ہم دیکھیں ہمارا حال حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا بیوی کی بات مانے گا اور ماں کو لات مارے گا دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرے گا اور باپ کو دھکا دے گا ہو نہیں رہا ہے بھائی کیا ہمارے سماج میں یہ سب نہیں ہو رہا ہے ابھی یہ موضوع نہیں ہے میں اس کو لمبا کروں بس میں تو اتنا ہی کہنا ہے کہ حدیث میں فرمایا رگیمان فون سما رگیمان فون سما رگیمان فون ہلاک ہو جائے وہ آدمی اس کی ناک کھا کھا دو اس کی ناک کھا کھا دو کہا کہ کون کہ نبی وسلم فرمایا کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے ایسا آدمی ہلاک ہو جائے بھائی کتنا نبی وسلم کی ذرا بات تو سوچو کہ وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے پھر بھی اتنی خطرناک بدعا دے رہے ہیں پتا چلا کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے حتیٰ کہ بعض علمان لکھا ہے کہ رمضان رمضان سے بڑا ماں باپ کا مقام ہے رمضان تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے ماں باپ تو پورے چوبیس گھنٹے ساتھ میں رہتے ہیں اب دیکھو رمضان کے اندر صرف رمضان کے حال دیکھو انسان ترابی پڑھنے کے بعد گھومتا پھرتا ہے آوارا کی طرف پھرتا رہتا ہے ادھر ادھر ادھر رات میں ایک بجے دو بجے گھر پہنچا ماں باپ بےچارے سوئے ہوتے ہیں بڑھاپے کے اندر نیند کم آتی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے کھل جاتی ہے پھر نیند نہیں آتی ہے اب وہ ایک بجے دو بجے گھر میں گیا دروازہ کھولا جب تک بیٹا آئے گا نہیں ماں تو ماں ہے باپ تو باپ ہے اس کی نیند کہاں آئے گی میرا بیٹا کب آئے گا کب آئے گا اب ایک بجے دو بجے جا کر دروازہ کھولا ان کی نیند تھوڑی کوئی آئی تھی وہ بھی چلی گئی کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں بھائی تو کہا کہ جس کے سامنے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پالے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا رہے ایسا آدمی ہلاک ہو جائے یہ مضمون یہیں میں چھوڑ دیتا ہوں دوسرا فرمایا کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ عبادت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے ایسا آدمی ہلاک ہو جائے تو رمضان تو ایسا مہینہ ہے مغفرت کرانے کا اللہ کی رحمت دھار برس رہی ہے کہا کہ ایک نفل پڑھو فرض کے برابر ثواب دوں گا ایک فرض پڑھو ستر ستر فرضوں کے برابر ثواب دوں گا ایسی اللہ کی رحمت اتر رہی ہے ہم پر ہمارے پاس فرصت نہیں ہے بھائی ہم کیا ہے بس پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ دے تو اللہ کا احسان ورنہ حال یہ ہے کہ سحری کر کے سوئے فجر گئی اور زہر کے بعد چار بجے تو ہمارا نوجوان اٹھ رہے ہیں ظہر اس میں گئی اثر افطاری کی تیاری کے اندر گئی مغرب افطاری کے کھانے کھانے کے اندر رکھاتے چلی گئی اور عشا تراوی تو ہمارے سے پڑھی نہیں جاتی ہے میں فرمایا کہ جو تراوی پڑھے گا من کو ہمارا مضانہ ایمانہ وہی سب بن بو فر الحما تقدم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا تو اللہ کی رحمت اتنی موسلا دھار برس رہی ہے ایسا مبارک مہینہ پھر اگر ایسی غفلت میں رہا تو بھائی یہ بدعا کہ ہم بھی مستحق ہو جائے تو روایت چکا ہے اس کو پورا کر لے تیسرا آدمی فرمایا کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے ایسا آدمی بھی ہلاک ہو جائے بھائی اس نبی کے احسان تو دیکھو ہم پر کتنے احسان ہیں کیا گنا ہے بھائی صرف ایک مثال دو وہ میدان جب حج الوداع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پہلا اور آخری حج فرمایا اس وقت میدان عرفات کے اندر وہ عرب کی گرمی پچاس ڈگری والی گرمی ابھی تھوڑی گرمی ہے چالیس کے قریب بھی نہیں ہمارا حال کیا ہے وہ میدان عرفات کے اندر کوئی سایہ نہیں اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں حدیث میں فرمایا کہ زہر سے لے کر مغرب تک اللہ کے رسول دعا میں مشغول تھے اور دھوپ کے اندر اور اس وقت یعنی چھ سات گھنٹے دھوپ میں روئے ہیں کس کے لیے روئے ہیں بھائی کس کے لیے فاطمہ تو کہا کہ بھائی سید النسائی اہل جنہ جنتی عورتوں کی سردار حسن حسین کہا کہ سیدہ شبابی حلیل جننا جنتی نوجوانوں کے سردار کس کے لیے روئے ہیں بھائی وہ کہا کہ میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں وہ آنے والی امت کے لیے روئے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما تو اور ہمارے پاس نبی پر درود بھیجنے کا وقت نہیں ہے ہر چیز کا وقت موبائل میں میسج پڑھنے کا وقت ہے اور چیٹنگ کرنے کا وقت ہے لیکن نبی پر درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس ہم کیسے امت ہے اس نبی کے اور اس کو قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے جس نبی نے ہمارے لیے پتھر کھایا ہے اس نبی کے لیے ہمارے پاس درود پڑھنے کا وقت نہیں حدیث میں فرمایا کہ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت رکھو اور وہ خاص درود شریف ہے جو اسی مرتبہ پڑھیں گے بڑی فضیلت والا درود شریف ہے جمعہ کا دن تو کم از کم نبی پر درود بھیجے بھائی عادت بنا لے کے بھائی قیامت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود پڑتا تھا قیامت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوگا درود شریف کے فضائل وزائل درود پوری موجود ہے ہمارے سامنے تو کہا کہ یہ تین آدمی کی باہر کہہ تو یہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بھائی کہیں غفلت میں نہ گزر جائے کوئی گناہوں میں نہ گزر جائے بھائی ایک طرف تو کیا ہے جیسے بھائی اے سی چل رہا ہے اے سی چالو کیا جیسے ایک کمرے میں اے سی لگایا ہے اور اے سی چالو کیا تو وہ جیسے ایسے ہی ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آیا اور ہم نے نیکیوں کا اے سی چالو کر دیا لیکن اے سی چالو کرنے کے بعد اگر ہم دروازہ اور ونڈو اور کھڑکیاں کھلی رکھیں گے تو کیا ہوگا اے سی کی ٹھنڈک آئے گی لیکن وہ باہر چلی جائے گی تو ویسے ہی نیکی کا اے سی چالو کر دیا لیکن گناہ کا دروازہ کھول دیا تو اے سی کی ٹھنڈک ہمیں کہاں پہنچنے والی ہے تو ہم بھائی ضرور ہے کہ گناہوں سے ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں کوئی بھی گناہ اللہ کی نافرمانی نافرمانی ہے رمضان کا رہنا حلال کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا کھانا پینا بیوی سے ملاقات حلال تھا لیکن اللہ کا حکم ہوا ہم نے چھوڑ دیا تو ہم حرام کاموں کو کیوں کرے بھائی خاص طور پر خاص طور پر گناہوں میں ایک گناہ جس کو میں ذکر کر دوں اس گناہ سے ہمیں اپنے روزے کی خوب حفاظت کرنے کی ضرورت ایسا نہیں دوسرے گناہ کرنے دوسرے تمام گناہوں سے ہم بچتے بھی ہیں اللہ بچائے بھی لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ ہے گیبت کا گناہ جہاں دو ملے نہیں دو روزے دار ہے لیکن جہاں دو ملے نہیں تیسرے کی بات شروع ہوئی نہیں حدیث میں یوں فرمایا مشکا شریف کی روایت ہے کہ الغیبت اشد من الزنا گیبت تو زنا سے بھی خطرناک ہے صاحب ایک دم سمجھ گئے کہ اللہ کا رسول زنا سے بھی خطرناک نبی سن فرمایا کہ جب زینا کرنے والا زینا کرتا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے وہ اللہ اس کو معاف کر دے لیکن جیبت کرنے والا کس کی جیبت کی ہے جب تک جس کی جیبت کی ہے مختاب جس کو کہا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا تو ہم روزے کے اندر جی کریں روزے کے اندر ہم جو ہے روزہ کٹا نہیں ہے کہ نہیں بھائی تو دو چار ملے نہیں اور بات شروع ہو گئی حدیث میں فرمایا کہ نبی سن کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھنے کے اندر دونوں ملی عورتوں کی عادت ہے اور بات شروع ہو گئی غیبت شروع ہو گئی ان کو روزہ اتنا لگا جیسے ہمیں روزہ بہت لگتا ہے غیبت کرنے پر تجربہ کر کے دیکھ لینا تو بہت روزہ لگا اللہ کے رسول کا ان کی من میں بھیجا گیا کہ اللہ کے رسول دو عورتوں نے روزہ رکھا ان کو بہت روزہ رکھا ہے مرنے کے قریب ہو گئی ہے اللہ کے رسول نے بلایا ان کو اور کہا کہ دو پیالے لاؤ اور کہا کہ ان کو کہا کہ اس کے اندر الٹی کرو کیا کرو انہوں نے جیسے کیا کہ اس کے اندر تازہ کھایا ہوا گوشت تازہ کھایا ہوا خون پیپ نکلا انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ابھی کھایا ہی نہیں ہمارا تو روزہ ہے کہا کہ تم نے اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کی غیبت کی تھی جس کا یہ اثر ہے سو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے غیبت کے بارے میں کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنا بھائی دیکھو پہلا اپنا بھائی سگا بھائی اور وہ بھی مردار بھائی مرا ہوا کہا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا اس سے خطرناک ہے کسی کی غیبت کرنا غیبت اتنا خطرناک گنا ایسے ہی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پچاس زنا سے خطرناک گیبت کرنا ہے تو بھائی ہم اپنے روزے کی گیبت سے خوب حفاظت کریں بھائی اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا گیبت سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ جو موجود نہیں اس کی بات نہیں ذرا سمجھو گیبت سے بچنے کا راستہ جو موجود نہیں اس کی بات نہیں کہ بھائی میں ملا امام صاحب سے بھائی اب ہاں، کوئی آدمی ہمارے پاس ہے نہیں اس کی ہم بات ہی نہ چھیڑے پہلے تو انسان اچھی بات بھائی وہ کیسا ہے اچھا ہے ایسا ہے پھر تھوڑی دیر میں شیطان بات پلٹے اور گا کہا یار ذرا ایسا ہی تھا کیا کرے ایسا ہی ہے یہ اب شروع ہو گئی جب تک جس کی قیمت کی ہے وہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا تو ہم روزے کے اندر نیکی رہ رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں اور اپنی قیمت ہم نہیں چھوٹ رہی ہم سے یہ روزہ ہمارا بھائی کتنے سال سے پھر روزہ روزہ نہیں رہے گا ثواب ادا کیا ہے روزے کا ایک فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن روزے پر جو تقوا ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا سالہ سال سے روزے رکھتے رہیں گے پچیس سال کا روزے دار تیس سال کا روزے دار زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کیونکہ روزہ ہی روزہ نہیں ہے تو بھائی ہم اپنے روزے کو گناہوں سے بچائے خاص طور پر گیبت سے ایک گناہ سے بچائے آخری بات کہہ کر پورا کریں فرمایا کہ ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے ربعی ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں ایک مرتبہ کسی مجلس میں گئے اور کہا کسی کی گیبت چل رہی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی گیبت بند کر دو انہوں نے نہیں بند کی وہ اٹھ کے چلے گئے تھوڑے وقت کے بعد ایسا ہی ہوا وہاں پہنچے واپس بند کروایا وہ اٹھ کے چلے گئے تیسری مرتبہ جب وہاں پہنچے وہ گیبت نہیں کر رہے یاد رکھنا غیبت کوئی اور کر رہا ہے وہاں بیٹھے اب کسی نے گیبت شروع کر دی اب وہ جہاں وہاں جا کر گیبت اب ان کے شیطان ان پر غالب آ گیا وہاں سے اٹھ نہیں پائے گیبت سننے لگے گیبت کی نہیں ہے گیبت سننا کتنا خطرناک گنا میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں اب وہاں بیٹھ کر گیبت سننے لگے جب اب گیبت کی نہیں ہے جب رات میں سوئے تو کوئی خواب میں آیا اور خواب میں آ کر ان کے منہ کے اندر کوئی گوشت کا لوٹڑا ڈال رہا ہے اور انہوں نے دیکھا تو وہ گوشت تھا کنزیر کا سور کا گوشت تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان میں خود سور نہیں کھا سکتا مجھ سے دور رکھ اور وہ آدمی ایک دم کالا ہے ہفسی جیسا ایک دم کالا اور وہ زبردستی ان کے منہ میں وہ گوشت ڈال رہا ہے وہ روک رہے روک رہے نہ رہا ہے اسی حل میں ان کی آنکھ کھل گئی جیسے آنکھ کھلی تو کہتے ہیں کہ تین دن تک وہ کھنزیر کا گوشت میرے منہ میں وہ ڈالا کھایا نہیں تھا اس کا اس کی بدبو میرے منہ سے جانی رہی تھی اللہ نے میرے دل پر کشف کیا کہ بندے نے فنا بندے کی گیبت سنی تھی جس کا یہ اثر ہے دنیا کے اندر ہی گیبت سنی تھی تو بھائی گیبت کرنے پر کیا عذاب ہوگا اور وہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں غیبت کی تو پھر کیا ہوگا اس لیے بھائی ضرور ہے کہ ہم اپنے روزے کو گیبت سے بچائے اور بھائی کیا ہے ہم دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر اچھا ہی چاہتے ہیں گھر بنا رہا ہوں اچھا ہو ٹائلز اچھی ہو یہ اچھا ہو اے سی لے رہا ہوں اچھا ہو ہر چیز کے اندر ہم اچھا ہی چاہتے ہیں اللہ بھی عبادت کے اندر اچھا ہی چاہتے تو کوئی ایک روزہ تو ہمارا ایسا ہو کبھی ایک روزے میں تو ہم ایسی نہیں کہ اللہ آج ایسا روزہ رکھوں گا اور تم مجھے توفیق دے کہ جس روزے کے اندر تیری کوئی نافرمانی ہی نہ ہو ایسا کوئی روزہ تو رکھ کے دیکھے پھر دیکھے اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے اللہ ہمارے روزہ کو ہمیں جیبت سے بچانے کی اور گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقع دعوانا الحمد رب العالمین سنت